بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم سامعين حضرات ایس نشست دے اندر میرا موضوع اینو کہندے نے اپنا منہ تے اپنا چھتر یہ میرے موضوع کا نا ہے اینو کہندے نے اپنا منہ تے اپنا چھتر میں وہ بچارے علمی کنگلا سچائی انسانیت غیرت دینی تو فارغ مرتبان حجروی چند بکواسات جاہلانہ تے میں اپنے دوستوں بھی بہت کچھ پاویں بخا ہیں لیکن ایک خبردار کرنا چاہنا کہ ادا اے صرف حال دیکھ لو اے تازے کلپ دے تازے بیانات اس اندر کس درجے کا کلام ایسا متناقض اور متضاد ہے کہ ہر جملہ اس کا دوسرے جملے کا رد ہوں رد کرن دی لوڑ ہی نہیں جو ہے اتنے بڑے پرلے درجے دا احمق اور لنگور بچارا کہ جو کلام کردہ اس کلام دے وچ جو جملے ہے جیڑی گل کرد ایک گل دوسری دا رد ہوں تو اے ہو جائے جاہل دے بارے اگرچہ بولنے دی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی کوئی بچارے ماٹھے دماغ دے ایسے ہند نے کہ سمجھانا ہے جنہ نمجا پین ان سمجھا یہ حال کھولنا چاہنا ہاں جی جس لمبر بیٹھا ہوں اگرچہ حقیقت میں وہ بیچارہ لنگور ہے لیکن بیٹھا جی زمانہ ہے اتوں انتہائی بے سورا ہو کے ایسری راگڑیاں لا کتے بھج ڈر کے کتے بھی نس جا انتہائی سر والے بندے کی نقل لا انتہائی بے سورا ہو کے کیسی عجیب گل ہے کتنا بےڑ کوڑا بندہ لگتا ہوگا

جو کلپ سنے نے انہیں جو لائے نے جو بیان کیتے نے ادو چند گلا محفوظ کر کے جناب نے سنا چاہنا اصلا موضوع آیا نا سید پاک ہے یا شرح پاک ہے وہ بچارا وہ کہ رد کردیا ساڈا رد کر رہا ہے کردیا کہ کہ بھائی اسی یہ کہنے حقیقت ہے سید بھی ہے تو شرع بھی پاک ہے ہوں میرے دوستو چاندوں نے اتے اس موقع دے مثالاں ہیں ایک مثال دیتی انہیں کدو شریف کہ کدو گندی نالی چ ڈگ پوے وہ کدو شریف رہ گا کہ نہیں گا مطلب وہ سی بھائی سید برائیاں چڑ جائے تے پاک ہی ہے جی سید کدو نالی چ ڈگ پوے تو شریف ہی رہنا ہے وہ دی زبان نے یہ جرت نہیں کی تھی کہ اس حال چ میں کدو نو پاک آخان کیوں جب نالی چ ڈگ پیا ٹٹی گند لگ گیا وہ پلیت وہ قرآن دے حدیث سے ورکے پیشاب پخانے چ ڈگ پہن جنہ چیر پیشاب پخانا پلیدی اندر رہنا ہے وہ پلیت رہن گے انہوں نے نلیت نہیں سمجھے گا آپ کافر ہو جائے گا پلیت نلیت سمجھنا فرض فرض ہے ہے پاک پاک نو سمجھنا ہوں وہ مردود مردوت جرت نہیں کر سکیا کہ یہ آخ کہ کدو نالی ڈگ پیا تو ملوث ہونے تو بعد اُن کدو پاک گے نہ کدو شریف تے تکا گے ان آخ پاک دے لفظ تو کیوں پجیا وہ کنجرا تیرے چنی اقل نہیں فرے منہ انہوں کا تیر سنتے ہیں دس دیں دس کیوں پاک نہیں کیوں کر رہے ہیں اور بڑا ہی خبیس مردود ہوئے گا جنوں پاک نہیں کہہ رہا انہوں شریف کہہ رہے ہیں فٹے منہ تیرا بغیرت اس کدو کو جس کو غلاظت لگ جائے گی اس کو پلید کہنا پڑے گا نہ شریف کہہ سکتے ہیں نہ پاک کہہ سکتے ہیں پھٹے منہ تیرا کیوں اس وقت شریف کہیں گے کیسے شریف کہو گے بغیرت اگر شریف کہنا ہے تو شریف تو پاک سے بھی اوپر درجہ رکھتا ہے شرافت والا تو اس کا مطلب ہے اگر وہ تیرے نزدیک شریف ہے تو پاک ہے اسی حالت میں اس کا سالن پکا کر کھا جا ہاں جی۔ پھر دیکھ کدو شریف رہا ہے کھا گو گو لگا کدو کھا پانی نہ لبی موتر بچ پا پکا کے کھا کیوں تیرے نزدیک نجاست اور پلیدی میں ملوث ہونے کے بعد بھی کدو پاک ہے کدو شریف ہے لاکھ لانت ہے تیرے علم پر اگر پاک سے پاک سید ہو اس کے جسم کے حصے کو پلیدی لگ جائے تو اس کے جسم کو اس حصے کو پلیت کہنا پڑے گا اگر غسل واجب ہو جاتا ہے تو اس کو اس حال میں ایسا پلیت کہنا پڑے گا کہ یار یہ مسجد میں نہیں آ سکتا یہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہمیشہ کا پلید نہیں کہیں گے نا وہ بغیرت اس کا جو حال ہے اس حالت راہنا کے مطابق تو اس کو پلید کہنا ضروری ہے وہ خود بھی سمجھے سمجھے گا اب کدو والی مثال تو اس کے گاٹے پڑ گئی سمجھ نہیں آ رہی پھر کہتا ہے کریلا شریف نہیں کہتے کدو شریف کہتے ہیں نسبت کی وجہ سے وہ بغیرت کدو کو پلیدی لگ جائے اور کریلا کو پلیدی نہ لگے کریلا کھانا جائز ہوگا کدو کھانا حرام ہوگا وہ بغیرت کدو کو شریف اس وقت کہتے ہیں اس شراب بغیرت جس وقت کدو پلیدی سے پاک ہو جب پلیدی میں ملوث ہو جائے گا شریف نہیں رہے گا پاک نہیں رہے گا اس کو پلید کہنے فرض ہے بغیرت نہیں کہے گا تو کافر ہو جائے گا اتنا سمجھ کدو والا کدو اس کے ایسے گاٹے پڑ گیا کہ وہ خود بےچارا گونگلو بن گیا بات نہیں سمجھے کدو ایسا گاٹے پڑا کہ وہ خود بینگن بن گیا یہ تو اس کا ایک ایک مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے پھر کہتا ہے تم کہتے ہو استنجا استنجا سید نہ کرے تو پاک ہوگا غسل نہ کرے پاک ہوگا کہتا ہے تمہارا پیر جو ہے مرشد حضرت صاحب کی طرف اشارہ کرتا کتا کہتا ہے حضرت صاحب تمہارے وہ استنجا نہ کریں وہ وہ بغیرت الو ایسا بڑا الو ہے خنزیر تجھے اتنا پتا نہیں ہے جس وقت حضرت صاحب ہوں یا کوئی صحابی ہو یا کوئی قطب غوث ہو وہ بغیرت جب غسل فرض ہوگا تو اس حال میں وہ خود سمجھتے ہیں کہ یہ میری حالت پلیدی یا کی ہے اس حال میں مجھ پر غسل فرض ہے میں نہ مسجد میں جا سکتا ہوں نہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتا ہوں وہ کتا یہ تو ہر مسلمان سمجھتا ہے یہ کس مسلمان کا عقیدہ ہے کہ میرا پیر جو ہے اگر وہ اس کو پلیدی لگ جائے یا اس نے غسل نہیں کیا تو اس حال میں بھی میرا پیر جو ہے وہ ایسا پاک ہے کہ جو اس لگتے ہیں اس پر وہ اس حکام کا بھی محتاج نہیں ہے وہ تو کافر ہو جائے گا جو سمجھے گا وہ تو شریعت سے اس کو آزاد سمجھ رہا ہے اور بغیرت ہم نے جو کہا تھا کہ استنجا غسل سید نہ کرے ہم نے شریعت کی اہمیت بتانے کے لیے کہا تھا کہ بدھ الو کا پٹھا ہم نے یہ کہا تھا الو کہ اگر سید کو پاک کہتے ہو ہر حال میں شریعت ہو یا نہ ہو تم جس طرح عوام عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح شریر مرضی شریر سید رہے وہ پاک ہوتا ہے حتیٰ کہ مثال بھی دیتے ہیں کہ جی پتھر انہیں کدو کی مثال دیتی ہے عام لوگ دیتے ہیں ہیرا چ چگ پوے تو ہیرا ہی ہے وہ کہڑا بدل جاتا ہے بات نہیں سمجھے تو ہم اس کا مطلب اس ان ان, ان لوگوں کی اس جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم نے مثال دی کہ وقوف ہو اگر تم کہتے ہو سید ہر حال میں پاک ہے تو بخشاؤ اگر غسل ہو جائے فرض اس پر غسل نہ کرے اس دن جانا کرے بتاؤ پاک کہو گے تو, تو پاک نہیں ہو سکتا اس وقت وہ خود بھی اپنے آپ کو پلیز سمجھے گا تو معلوم ہوا شرح پاک ہے اصل میں جس کے جو اس پر عمل کرتا ہے وہ پاک ہوتا ہے ہے ساری زندگی غسل نہ کرے غسل ہو تو ساری زندگی پلیز رہے گا آپ بتاؤ اس موقع پر کتا صرف حضرت صاحب کو بھونکنے کے لیے ایسی بات کی ہے اس نے اور کیا مقصد ہے ورنہ کون نہیں جانتا حضرت صاحب میں نے تو صحابہ کی مثال دے دی کہ صحابہ کرام اگر ہیں اگر ان پر غسل فرض ہوتا ہے یا استنجا تم خبیص وہ بھی سمجھتے ہیں اور ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ اس حالت میں وہ پلیدی ہے اور پلیدی کی حالت میں وہ مسجد میں نہیں جا سکتے نماز نہیں پڑھ سکتے وضو فرض ہے تہارت فرض ہے یہ تمام آکام کس کے لیے ہیں یہ تو صحابہ کے متعلق ایسا ہے تو ہمارے حضرت کی مثال دیتا ہے لکھ لانا تھا تیرے پر اگلی بات سنو اللہ اکبر اب جس کو میں کہہ رہا ہوں اپنا منہ اپنا جوتا اپنا منہ اپنا چھتر اس کو کہتے ہیں دیکھو ہمیں کہہ رہا ہے تم کہتے ہو سید پاک ہے یا شریعت پاک ہے ہم کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے کہتا ہے ہم کہتے ہیں سید بھی پاک ہے شرح بھی پاک ہے کیا مطلب اس خنزیر یہودی کے نزدیک اس خنزیر کے نزدیک سید کو شریعت کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ سید خود پاک ہے اور شریعت خود پاک تو یہ سمجھ رہا ہے کہ سید کو شریعت کی ضرورت ہی نہیں ہے شریعت پاک جو ہو گیا سب سید پاک ہو گیا ایک طرف یہ کہتا ہے جس سے سید کے پاک ہونے کو مستقل حیثیت دے رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے وہ خود ذاتی طور پر پاک ہے اب آ جاتی ہے بات دیکھو خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اللہ اکبر ہمارا رد کرنے چلا اپنے منہ پر اپنے ہاتھوں سے جوتے مار دیے اور ایک مرتبہ نہیں کئی بار جوتے مار دیے کاش کے آگے جو بیٹھے ہوتے ہوئے تھے وہ بدھو کمینے نہ ہوتے اس کے الو تیار کردہ الو کے پٹھے نہ ہوتے وہ جوتے اتار کر اس کے منہ پر مارتے کہ تو مار رہا ہے اگر ہم بھی ماریں گے تو کون سا نقصان ہوگا تو تو اپنے منہ پر مار رہا ہے لیکن کیونکہ وہ لونڈے علم سے خالی ہیں ایمان سے خالی ہیں غیرت سے خالی ہیں سمجھ سے خالی ہیں فام و فراست سے خالی ہیں وہ جو بھوک رہا ہے وہ آشاش کر رہے ہیں بلے بلے بھائی اب سمجھو بھائی اس نے کئی بار اس, اسی بیان میں کہا اسی کلپ میں اس نے کہا کہ سید پاک ہوتا ہے ہوں اگے خود برساد کرتا بھی سید کون ہوتا ہے کہتا ہے میں وہ سید کی بات نہیں کر رہا ہر سید کی سید ہر ایک سید نہیں ہوتا ہر ایک سید نہیں ہوتا ہر سید سید نہیں ہوتا سید وہی ہے جو سنی ہو غوث پاک کا عقیدہ رکھتا ہو داتا علی اجمیری کا عقیدہ رکھتا ہو وہ سید ہے شکر ہے خدا کا پہلے کہتا ہے سید بھی پاک ہے شرح بھی پاک ہے یعنی شرح کے بغیر سید پاک ہے پھر آگے کہتا ہے وہ اعتراض اٹھتا ہے ذہن میں سوال تو آگے پیدا ہو گیا وہ بغیر اگر ہر ایک سید کو پاک کہتا ہے تو بد عقیدہ سیدوں کا کیا بنے گا تو اس کا فوراً بدھو نے جواب دیا ایسا جواب دیا کہ اپنا سارا پیچھے جواب ہلاک کر کے رکھ دیا سمجھ نہیں آ رہی کیا کہتا ہے کہتا ہے ہر ایک سید نہیں ہوتا ہر سید کو ہم سید نہیں سمجھتے سید وہی ہے جو سننی ہو اب میں بغیرت تم تجھ سے پوچھتا ہوں بتا تو کہہ رہا ہے سید وہی ہے جو سننی ہو جو سننی نہ ہو تو نے بار بار کہا وہ سید ہی نہیں ہے جو سننی نہ ہو وہ سید ہی نہیں ہے اب میں پوچھتا ہوں اس کو سید ہونے سے سید کو سید ہونے سے تو نے فارغ کر دیا نکال دیا کب جب سننی نہ ہو تو بغیرت بتا سنی مذہب ہے سنی مذہب ہے اسلام دین ہے سنی مذہب اسلام دین ہے سنی مذہب ہے وہ بغیرت مذہب جو ہے وہ شریعت سے باہر نہیں ہوتا تو اب تو نے کہہ دیا ایک مرتبہ نہیں کئی بار کہ سید وہی ہے جو مذہب پر چلے جو شریعت پر چلے تو خود کہہ رہا ہے سننی ہو تو سننی ہونا تو یہ مذہب ہے یہ سید ہونا نہیں ہے سید اور ہے سننی مذہب اور ہے تو کہہ رہا ہے سید وہی ہے جو سننی ہو تو اس کا مطلب تو صاف نکلا ہمارے والی بات کر دی ہم بھی یہی کہتے ہیں بغیرت بدھو اور موٹے عقل کے تیرے جیسا اگر عقل موٹی جتنا تیری ہے اگر تیرا جسم اتنا ہی موٹا ہوتا تو تو سنڈا ایکسپریس ہوتا پورا تیری عقل زیادہ موٹی ہے لیکن اتنا جسم موٹا نہیں ہے اگر اتنا حساب ہوتا تو تو بہت بڑا ہوتا پہاڑ ہوتا میں تو کہتے پہاڑ ہوتا اتنا موٹی عقل رکھتا ہے یہ اب اتنا تمیز نہیں کہ تو سید کہہ رہا ہے کہ سید وہی ہے جو سنی ہے تو اس کا تو صاف مطلب یہ نکلا کہ سید وہی ہے جو مذہب مذہب کو مانتا ہے دین کو مانتا ہے دین پر چلتا ہے مذہب پر چلتا ہے سنی ہے کہہ رہا ہے تو پھر خود تو نے کہہ دیا سید پاک نہیں مذہب پاک ہے اگر مذہب پاک پر چلے گا تو سید رہے گا اگر نہیں چلے گا تو سید نہیں رہے گا لاکھ لاکھ وہ جا وہ جتنا میں نے تمہارے گھر کو راندہ بارگاہ الہی دیکھا کسی کو نہیں دیکھا اتنے بڑے راندہ بارگاہ تم ہو تمہیں اتنا تمیز نہیں پھر ہاں، تو کہتا ہے اعلی حضرت کے ہم پیچھے چل وہ بغیر اعلی حضرت کو نہیں پڑھا اعلی حضرت تو فرماتے ہیں کہ سید سنی نہ ہو تو پھر بھی وہ سید رہتا ہے اور ہم اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی تعظیم واجب ہے لاکھ لانت ہے تیرے پڑھنے پر لاکھ لانت ہے تیرے جمنے پر اب حوالے سن یہ ہے فتح رضویہ انتیس جلد اس میں لکھا ہے یہ فقیر بے بےحم دہی تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاکپا ہے ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے تو اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے لاخلانا تیرے پڑھنے پر لاخلانا تو تیرے جمن دے تیری تھان سے سور جم پہ تینوں تو اردو نہیں آدمی کنجرا دیکھتے سی اللہ حضرت فرماندے نے جنہ چر بد مذہب بھی بن جائے گا تے سید دی تعظیم ضروری آ ہاں جسلے کافر ہوئے گا اس وقت ہاں بعد کفر سیادت ہی نہیں رہتی کفر کر بیٹھے گا تے پھر سید ہی نہیں رہن لگا تے کتیا ہے اللہ حضرت دا فتوا ہے ہوں آپ ہی ملاوی پھردا اے دوسری اے ہور ہور حوالہ ہے یہ ہور حوالہ ہے یہ ہے بائیسویں جلد یہ ہے صفحہ چار سو اکیس اس پر آپ فرماتے ہیں اور سادات کرام کی تعظیم ہمیشہ جب تک ان کی بد مذہبی حد بے کفر کو نہ پہنچے پھر وہی بات کر لی تو تو کہتا ہے سنی ہو تو پھر سید ہے سید ہونے سے نکال دیا اعلی حضرت فرماتے ہیں چاہے کسی مذہب میں بھی رہے جب تک اس کا کافر ہونا ثابت نہیں ہوگا محض بد مذہب ہونے سے اس کی ہم تعظیم کریں گے اور سید بھی اس کو مانیں گے لاکھ لانت ہے اعلی حضرت کہتے ہیں بد مذہب سید کی تعظیم واجب ہے ہے ضروری اور ہم کرتے ہیں اور تو کہتا ہے جب سنی نہ ہو تو سرے سے سید ہونے سے نکل گیا تو بغیرت اب بتا میں کہتا ہوں وہی بات جو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور تو اس ان کے مخالف بھوک رہا ہے تو تو بتا تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ہم پیچھے چلتے ہیں لاکھ لانت ہے ہاں جی مداری کی طرح ڈگ ڈگی بجاتا ہے بندروں کو نچاتا ہے مسجد میں بیٹھ کر مرچے ڈال رہا ہے ہمارے ہوتے ہوئے ہاں؟ وہ بغیر ہے تو وہی ہمارے شاگرد کو دیکھ کر جوتے اٹھا کر بھاگ جاتا ہے تو تیری کتنی بڑی شامت ہے کہ ہمیں منہ لگا لیا اب بتا اس کا کیا کرے گا سمجھ آ گئی دوستو چلا تھا ہمارا رد کرنے کے لیے فراد اپنا گھر بیٹھا اس کو کہتے ہیں اپنا منہ اپنا چتر آم بولتے ہیں عام مثال ہے اپنا منہ تے اپنی چپیڑ لیکن یہ بابے ہوری نے آپ عالم نے فاضل نے اس واسطے آپ اپنے منہ تو چھتر مار دے چپیڑ چھوٹی شاید ہاں جی وڈی شان دے مالک نے اپنی خدمت وڈے طریقے نال کر دینے اور سنو آپ کہہ رہے ہیں مجھے واقعہ کربلا سے روکتا تھا یہ چشتی کیوں روکتا تھا آگے خود اپنے طرف سے جو خباست یعنی کے ساتھ جو تفسیر کر رہا ہے میرے اس عمل کی کہ میں روکتا تھا تو کیوں روکتا تھا کہتا ہے دو وجہ سے روکتا تھا ایک تو اس وجہ سے کہ اس میں اہل بیت کی تعظیم ہے کربلا کے قصے میں دوسرا یزید سے لوگ نفرت کرتے ہیں کربلا کے قصہ سننے سے لہذا یہ کہتا یہ چاہتا تھا نہ اہل بیت کی تعظیم ہو نہ یزید سے نفرت پیدا ہو اس وجہ سے روکتا تھا اب میں اس کے منہ پر چپیڑ مارنے کے اپنا وہ تو خیر چپیڑ کا تو نام لینا یہاں پر غلط ہے ہاں جی ٹٹی بھرا جوتا اس کے منہ پر مارنا چاہتا ہوں تاکہ شان کے مطابق آپ کی فضیلت آپ کو پہنچ جائے یہ دیکھیں یہ اعلی حضرت ہیں یہ کس ہے کربلا کو بیان کرنے سے روک رہے ہیں اور کیوں روک رہے ہیں او کتا ڈرم ڈرم ایکسپریس اے لوک کا ڈرم بھرا ہوا تیرے اندر علم آئے گا لانت ہے تیرے علم پر تیرے اندر علم آ سکتا ہے استاد پر جھوٹ بولتا ہے بغیرت علم آئے گا تیرے پاس دین پر جھوٹ بولتا ہے رسول پر اماموں پر امام غزالی کو تو ناس بھی کہتا ہے امام غزالی کے سب حمایت کرنے والے اماموں کو تو بھی کہتا ہے بغیرت یزیدی کہتا ہے تو ہے ہے بیت رکھتے تھے لاکھ لانت تیرے علم پر تو تو ٹٹی کا ڈرم ہے میں توبہ کرتا ہوں کہ تجھے لک کا ڈرم کہہ دیا لک تو راستے پہ کام آتی ہے بہت بڑے فوائد دیتی ہے تو صرف ڈرم ہے تو ٹٹی کا بھرا ہوا ہے گندے نالے کا ڈرم ہے اب دیکھو اب دیکھو میرے بھائیو یہ ہے چودہ جلد فتح رضویہ چھ سو چالیس صفحے پر آپ فرماتے ہیں وہ ہم چوں مزالے میں ملعونا غیر ثابت تھا و ثابتہ تھا آج پہلو احانت اہل بیت را تہی لیس فضائل و منا کے بے آہانا نہ سنا کے در شمار زبونا و خست کا بیچارگاہ کا آپ فرماتے ہیں جو کربلا میں اہل بیت پر ظلم ہوئے چاہے وہ روایت میں ثابت ہوں چاہے نہ ہوں چاہے صحیح روایت ہو چاہے جھوٹی روایت ہو دونوں طرح کہ وہ کس سے ظلم کے بیان کرنا اہل بیت کی توہین سے خالی نہیں وہ کس سے اہل پہلو احانت اہل بیت کرے کرام را تہی نیست اہل بیت کرام کی احانت سے وہ مظالم خالی نہیں اس کا مطلب تو یہ نکلا کہ وہ اہل بیت کے مظالم جب توہین ہے تو جو اہل بیت کی توہین پسند کرتا ہے وہی قصے بیان کرے گا اللہ درجی فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے بغیرت کتے امام اہل سنت تو فرما رہے ہیں تیرے جیسے شبیر شاہ جیسے شفیع اکاروی جیسے یہ گستاخ اہل بیت ہیں یہ اہل بیت کرتے ہیں ایسے قصے سناتے ہیں جن میں اہل بیت کرام کے متعلق لوگوں کے اندر کیا نظریہ پیدا ہوتا ہے در شمار زبونا و خستہ گاں وہ بے چار گاں باشند فرمایا سننے سے اثر پڑتا ہے لوگوں پر یہ کہ صاحب وہ اہل بیت انتہائی مجبور انتہائی بے چارے انتہائی خستہ حال انتہائی مقبو مقہور انتہائی زبو حال تھے ہاں جی تنگ پریشان تھے کاش ایسا نہ ہوتا ان سے وہ بغیرت سن تو صحیح اعلی حضرت تو ایسے قصے کو بیان کرنا فرماتے ہیں اہل بیت کی توہین ہے اور کتا تو سمجھتا ہے تو کہہ رہا ہے چشتی روکتا ہے اس وجہ سے کہ اس میں اہل بیت کی تعظیم ہے اب بتا اعلی حضرت توہین ہے تو کہتا ہے تعظیم ہے وہ کتے ریچھ وہ بھورے ریچھ کالے بتا تو اعلی حضرت کے مقابلے میں ہے بزرگوں کے یا ان کے ساتھ ہے اور رابضی زکروں کے ساتھ لڑا ہوا ہے کیا ظلم ہے تیرا شرم نہیں آتی اور وہ کتے ہیں جو تیری اس بکواسات پر کی آواز مارتے ہیں کیوں ان کتوں کو سکول کی چھٹی مل گئی ہے تیرے بغیر سے یہودیت کی چھٹی مل گئی ہے ووٹوں کی چھٹی مل گئی ہے وہ یہی چاہتے تھے بغیرت تو نے وہ دے دی اس وجہ سے حق اگوا ہوا کرتے آپ بتا اس کا جواب بھی اگر تیرے پاس ہے اور اگر تو کہے اور اتنا دجال ہے تو جھوٹ بولتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اجازت دی ہے کربلا کے کس سے بیان کرنے کی وہ کتا یہ اجازت ہے وہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں اجازت ہے اگر تو کہے کہ جی اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جو صحیح روایتیں ہوں وہ بیان کرنا ٹھیک ہے وہ بغیرت وہ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں غیر ثابتہ و ثابتہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط جتنی روایتیں ہیں وہ بیان نہیں کر سکتے کیوں ان میں ضرور احانت اہل بیت ہے اہل بیت کی تنقید ہے تو یہ اہل بیت کی تنقید تمہیں مبارک ہو لانت ہے تم پر کہ چراپسیوں کی طرح اپنے توہین بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم عاشق ہیں ہم ہم عاشق ہیں ہم اہل بیت کے خادم ہیں ہم دیوان غلام ہیں کیسے عجیب غلام ہو بغیر شرم نہیں آتی ان کی توہین کرتے ہو اور پھر غلام بنتے ہو بے حمد اللہ تعالی یہ بھی اس کا جو ہے وہ کلا کما ہو گیا اگلی بات سنو میرے بھائیو کہتا ہے لو نچن اہل بیت نال نتھی کر والی اہل بیت نال نتھی کر دینا فٹے منہ میں گوں کھان دیا تو ڈگ پہنا ہمارا مذہب یہ ہے جو اعلی حضرت نے بیان کیا کہ سید جب تک کافر نہ ہو اس کی توہین نہیں کریں گے شریعت بتائیں گے ہاں شریعت بتانے میں کمی نہیں کریں گے لیکن توہین نہیں کریں گے اس کو اعلی حضرت نے بد مذہب سید کی تعظیم واجب بتائی ہے یہ کہتا ہے وہ سید ہی نہیں رہتا بد مذہب سید ہی نہیں رہتا ہاں ہاں ہاں, ہاں۔ صدقے جامع کیونکہ یہ سیدوں کا بہت حامی اور خیر ہے نا اعلی حضرت سے بھی بڑھ کر ہے نا کہتا ہے ٹھنڈو سید بھی نہیں رہتا اعلی حضرت فرمان دے سید بھی رہتا تعظیم بھی واجب ہے یہ کنجر کہنا ٹھنڈو سید نہیں رہتا وہ کنجرا سجدہ نو سید ہون تو تو کدی لگا ہونا تو بکواس سالو کرنا اگلی گل سنو کہ ہوں نچن والیا سنو نچن والی میں نا کہ اور سید زادیاں اللہ پاک معاف کرے جنہوں نے سید زادیاں آخنا جائز نہیں ہے سابت نے آلہ نے خود فرمایا کوئی آپ سید کرے گا تو سانو یہ ضروری نہیں نہ حکم شرح کا کہ اصا وہ پچھو نقل رہیے تو وہ پیچھو اصل لبتے رہیے اصا اصل نہیں لبنی پچھلی جہاں مشہور ہے انہوں سید آخنا وہ تعلیم کرنی آلہ حضرت یہ فرما رہے ہیں ہوں او میں بھی کلپ وکھائے ہوں حضرت جہاں سجدہ دا سب تو وڈا حامی ہے تو انہوں سجدہ دا دفاع کہڑے رنگ چا کرتا ہے کہ نچن والیا نو نتھی کر دیتا ہے آلے بیت نال کی مطلب نتھی کیتا ہے جوڑ دیتا ہے ہین نہیں وہ کنجرا تو زمانے میں سارے چ مشہور کہ وہ سید دادیاں نے اگلا دس بھی سید دادی دے رہا ہے تو نچ آیا ہے کڈن تو اے سجدہ بچو کڈن تو آیا ہے سجدہ نو تو مہد نچن دی وجہ ناری کار دیتا ہی پہلے دے آکھی آئی سننی نہ ہوئے پھر سید نہیں رہی دا ہو نچے گی تو پھر بھی سید نہیں پچھے عقیدے نال آخیا خارج ہو جائے گا سید ہونے تو ہوں کہہ دیتا عمل نال کہ عمل نہیں ہویا صرف نچن والا فسک آ گیا ہے تو دی وجہ نال او کی ہو گئی ہے سید ہی نہیں رہی معلوم ہویا جنہ سجدہ نو جنہ سجدہ دا گستاخ ایک کنجر نکلیا انہاں دا کوئی بھی نہیں بے شک بے شک انہاں دے تھڈوں گل گل پیچھوں کو فجور پچھوں ہی سجدہ نو سید ہون تو کٹ دیتا اور بغیرت میں نو کڈنا پہلا میں ثابت کرنا نیچری مرتد نے تیرے بارے بھی جس سی میں وہی گل کی اور جڑی میں وہ بچوں نکل آئی تو آپ آخیا سکول تو ایسا یہاں نے مگر لگ کے حرام سمجھتے رہے تو فرض پہلا نیچری ثابت کرا گا تین پھر تیرے تو میں جو کچھ کرا گا کرا گا اور ساڈا ہمیشہ دستور یہ ہوئی رہا ہے اگلی گل سنو میرا اگوں کہندا ہے سید پاک ہون دو تے دلیل گیڑی ہے کہندا انما یرید اللہ لیذہبان کوم الرجس اہل البیت یہ آیت دی تفسیر کرو روندا نہ ماریا کرو روندا نہ ماریا کرو اور روندا اور روندے دا پترا میں تے تیرے ورگے روندا کی مارنا ہے ہاں جی تیرے ورگے نو چھتر سے مار سکنے روندا کی تک بندا ہے تھے ریا مسئلہ ہے کہ آیت دی تفسیر او تو من ہی غلط کیتا ایک تے تیرے تے لعنت ہے قرآن غلط بننا ہے سارا قرآن مرتبان دا ایڈا ہوتا ہوں قسم خدا دی کر کے آنا کہ قرآن لانت ہونا ہے کی پڑھی جانا ایک حرف نہیں صحیح پڑھ سکتا ایک حرف قرآن دا صحیح نہیں پڑھ سکتا خدا پھٹ پی سو قابلیت علم بہت زیادہ ہے نا ہاں جی اس دی برکت نال ایک حرف نہیں انہوں سیدھا آتا جیڑی ای آیت پڑی سی نما جرید اللہ حافظ بٹھا لے تو انہوں آخ ذرا سن خان کی اشر کیتی جاندہ ہے وہ تین دسے گا کن ہر حرف نو غلط دا تے کہہ رہا پانچ کروڑ دیا کتاباں کوئی فائدہ نہیں دیا جنہ چیر اندر ہوب نہ ہوئے یہ تیرے اندر ہوبے دے مکالا ہے تے کوئی شہ نہیں آتی ہوں دیکھ ہوں کہ اس آیت دی تفسیر کرو کہ آیت دی تفسیر کرو وہ بغیرت وہ بغیرت جو تو نے ترجمہ کیا مطلب کیا اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا قرآن فرما رہا ہے کہاں فرما رہا ہے وہ بغیرت کتے کہاں فرما رہا ہے اللہ نے اہل بیت کو پاک کر دیا کہاں فرما رہا ہے اللہ تو فرما رہا ہے ان نما یرید اللہ وہ تو کہہ رہا پاک کر دیا بغیر اس کے لیے ماضی کا سیگا استعمال ہوتا ہے یہاں مظاہرے ہے اللہ تو فرماتا ہے پاک کر دے گا پاک کر دے اللہ یہ چاہتا ہے کہ پاک کر دے تمہیں تو کہتا ہے کر دیا تمہیں تمیز نہیں کر دیا اور کر دے کے اندر فرق کتنا ہے چلو یہ ملا کھلنڈرا ملا ہے کلنڈرا اس کھلنڈرے کو میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں بےچارے بدھو کو میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی کہے میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دینا دینے کا ارادہ رکھتا ہوں بتا نکاح ہو جائے گا اگر کوئی کہتا ہے میں نے دے دی وہ کہتا ہے میں نے قبول کر لی پھر نکاح ہوتا ہے اگر مستقبل کے لحاظ سے کہے گا تو بغیرت نکاح نہیں ہوتا اب سمجھ لگ گئی اب اس آیت کریمہ کا مطلب اگر یہ کہتے ہیں جس طرح اس کے ہم نوار آفزی کہتے ہیں کہ آیت کا مطلب ہے آل بیت کو پاک کر دیا خدا نے بات سمجھنا تو اس ان کے رد کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس طرح اللہ نے یہاں پر اہل بیت کے متعلق فرمایا اسی طرح کے لفظ قرآن میں ساری امت رسول کے متعلق آئے ہیں وہ سنیے یہ نام مراد خبیص کیا ظلم ڈھاتے ہیں یہ دیکھو سورت معاہدہ ہے کون سی صورت آیت نمبر چھ اللہ فرماتا ہے ما یرید اللہ علیکم من حرج ولا یرید لیتحرکم اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے احکام تمہیں دیے نماز وضو وغیرہ کے فرمایا اس سے مقصود تمہیں تنگ کرنا نہیں ہے تمہیں پریشان کرنا نہیں ہے اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے اللہ چاہتا ہے تمہیں اور ادھر بھی اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے اہل بیت کے متعلق بھی یہی فرماتا ہے اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے یہاں پر بھی فرماتا ہے اے امت رسول اللہ چاہتا ہے تمہیں پاک کرے اگر تم کہتے ہو اس سے اہل بیت پاک ہو گئے تو لازم آئے گا پھر اس سے بھی ساری امت پاک ہو گئی تو پھر تو پاک کرا لانت ہے تمہارے علم پر اس آیت کی تفسیر وہی ہے جو سورت جو تفسیر روح المعانی میں موجود ہے تو کہتا ہے تفسیر کا کرو وہ بغیرت کتا تو نے تفسیر روح المعانی کبھی سمجھی ہو تو تمہیں پتا ہو کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر اب میں بتاتا ہوں تفسیر روح المانی میں سے یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اللہ یہاں پر بھی پیچھے نبی پاک کے گھر والوں کو آکام دے رہا ہے اونچے لچکدار لہجے میں نہ بولو ہاں جی یہ کام نہ کرو یہ روک رہا ہے احکام دے کر پھر فرماتا ہے اللہ اے اے اہل بیت یہ تنگ کرنے کے لیے تمہیں احکام نہیں دیے وہ جس طرح امت کو کہا پیچھے ادھر بھی فرمایا کہ تمہیں تنگ کرنے کے لیے احکام نہیں دیے پریشان کرنے کے لیے احکام نہیں دیے تمہیں مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے احکام نہیں دیے تمہیں پاک کرنے کے لیے آکام دیے جس طرح وہاں پر فرمایا اسی طرح یہاں پر فرمایا کہ تمہیں پاک کرنے کے لیے یہ احکام دیے ہیں اب اب اس کا مطلب یہ ہے جو صاحب روح مہانی نے روح مہانی فرمایا فرمایا یہاں پر آخر میں شرط محدود ہے جس کا مطلب ہے کہ اے اہل بیت اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اگر تم اللہ کے احکام شریعت پر عمل کرو گے تو وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اگر کیا مطلب اگر نہیں کرو گے تو پھر پاک نہیں کرے گا اور اسی طرح کی شرط وہاں پر ہے شرط یہاں پر معلوم ہے میں بھارت پڑھ دیتا ہوں بھارت پڑھ دیتا ہوں اللہ اکبر و کبیرہ یہ دیکھو میرے بھائیو یہ ہے تفسیر علمان سورہ آزاد یہی آیت انما یرید اللہ اس کے تحت فرماتے ہیں یرید بے نہ کم و امر کم لے بہ این کم اور رجسا وا یو و ان تم اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے پلیدی تم سے ہٹانا چاہتا ہے اگر تم اللہ کی روکی ہوئی باتوں سے رکو گے اور اللہ تعالی کی فرمائی ہوئی باتوں سے باتوں پر تم عمل کرو گے تو پھر فرمایا تمہیں پاک کر دے گا اللہ یہ چاہتا ہے اتنا ہی مانا ہے پتہ نہیں کیا کیا کیا ڈرامہ بنا کر رکھ دیا ان ظالموں نے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے وہ ان ظالموں کو اتنا پتہ نہیں ہے سیدو حدیث رسول میں جھوٹ بولے اس کی حدیث مردود ہو جائے گی وہ کمی نے تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے اگر سید ہے جھوٹ بولتا ہے تو حدیث روایت کرتا ہے اس کی حدیث مقبول نہیں ہوگی کیوں حدیث قبول ہونے کے لیے سچا ہونا شرط ہے اگر اور کوئی فیس کو فجور کرتا ہے اس کی روایت مردود اس کا فتوا مردود ہاں تو معلوم ہوا یہ آیت اور وہ آیت یہ احزاب کی اور وہ معدہ کی دونوں ایک مطلب رکھتی ہیں اگر کوئی کہتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے وہ پاک ہیں تو پھر ہم کہیں گے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے ساری امت پاک ہے موج کرو آپ امت تو پاک ہے پر موج کرو جو مرضی کرو پاک تو ہے ہاں اور عجیب بات یہ ہے روح المانی والا خود سید ہے مت کو یہ کہے کہ سید کو جانتا نہیں تھا اس وجہ سے اس نے تفسیر غلط کی وہ کہہ رہے وہ آئے سید لہذا جو تفسیر کر رہے ہیں وہ سید والی تفسیر ہے سمجھ نہیں آ رہی ہاں جی ڈرم والی تفسیر نہیں ہے سید والی تفسیر اب یہ دیکھو یہ دیکھو جناب جی۔ یہ صاف اس جو اس نے اپنے گمان کے مطابق جھوٹی باطل تفسیر تعریف کر کے ظالم نے کہا اور ہم سے مطالبہ کیا تم تفسیر کر کے دکھاؤ ہم نے تفسیر والوں سے تفسیر کر کے دکھا لی سمجھ آ گئی بھائیوں کہتا ہے دیانت داری کا مظاہرہ کرو اس آیت کا مطلب دسو لو جی دیانت داری سارے کو ایسی ایسا مظاہرہ کر دیتا ہے تیرے کو نہ ہو سکتی ہے نہ تو ساری زندگی یہ تفصیل کر سکنا تیری ضرورت ہی نہیں روحل مانی تیرے مدرسے پئی پر جہلا سورا تیری جرتی نہیں کہ تو روح مان تو روحل دی ایک سطر نہیں سمجھ سکنا روحل مانی تیرے بوتھے سیک دے گی اور بغیرت اللہ کے فضل سے روح المانی کو سمجھنا تو گزارا ہم روح المانی پر ہاشے چڑھا لیتے ہیں اگر تو دیکھنا چاہے تو میرے پاس ہاشے چڑھے ہوئے ہیں روح المانی پر دیکھ لے میں نے کہا اللہ کے فضل سے ہاشے چڑھائے اور مسلمانوں شکر ہے خدا گئے سے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں پر اس موقع پر شاہ عبدالعزیز محدث سے کا فتح جو ہے وہ بھی یہاں پر میں سنا دیتا ہوں سترہ صفحہ پہلا حصہ سترہ ستارہ سفا دے پہلے لکھیا ہے سوال کیتا ہے در حق کے سید مبتدع یا مجاہر بالفسق یا متکلم با کلمہ کفر چی حکم پوچھا گیا بد مذہب بدعتی ہوئے یا فسق علانیہ کردہ ہوئے یا کلمہ کفر بولدا ہوئے ایسے سید دے بارے کی حکم ہے آپ فرماندے نہیں مسئلہ حاجت با جواب نہ دارد اس مسئلے کو تو جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کی نس ہے اس باب کے اندر جو کافی شافی ہے وہ کیا یا نو ہو ان من اهلك انه ان کا صالح کیا نو تیرا پتر کون فرمایا یہ آئے تو یہ کافی دسو یہ فاسق بدعتی فاسق اے لفظ لکھے مجاہر بلفت بد مذہب شاہ عبد العزیز تو ان کو کہہ رہے ہیں وہ سید ہونے سے نکل جاتے ہیں تو بغیرت اب ان کو کتنا کس درجے کا گستاخ اہل بیت کہو گے میں تو وہی نظریہ رکھتا ہوں جو اعلیٰ حضرت نے کہا یہ تو فاسق مجاہر کو بھی خارج کر رہے ہیں کہتے ہیں اہل بیت سے خارج ہو جاتا ہے غیر صالح قرآن کی عید پیش کر رہے ہیں پھر حدیث صحیح اس میں پیش کیا مشکات کی کہ ان آل ابی فلان انما ولی اللہ فرمایا آپ علیہ السلام السلام نے فلاں کی اولاد ابو فلاں کی اولاد ابو فلاں کی اولاد آل میرے اولیاء نہیں میرے اولیاء صرف اور صرف وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں اگلی روایت پھر ایک ان اولیاء الا المتقون فرمایا میرے اولیاء وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں یہ شیخ شاہ عبد العزیز محدود سے دل بھی کا اے اندھے دل کا تو اندھا ہے ہی ہے ہاں، آنکھوں کا اندھا اتنا نہ بن کم از کم کتاب تو دیکھ لے جو ہم کہتے ہیں اس سے آگے تو بھی بڑھ گیا شاہ صاحب بھی بڑھ گئے تو بھی بڑھ گیا ہم سے آگے شاہ صاحب بھی بڑھ گئے اب بڑا یزیدی شاہ صاحب کو کہے یا پھر پلیتوں کا سردار اپنے آپ کو کہے بس اتنا تیرا حال تھا اور بیٹھا ہے سنڈے کی طرح اور ایسے ہاتھ کرتا ہے جیسے آگے مجمع جو ہے وہ جھوم کر عشق میں وہ بالکل پاگل ہو گیا ہے اور لمبا ہو گیا ہے جناب مجمع عشق اور ذوق میں آ کر پھر حضرت کہتے ہیں اللہ مراد بھائی مانا بے عقل ہے ہاں جی آیت پڑھتا پڑتا ہے تو آخر دے اندر کتے والی روڑ نہیں ہوں جیڑی وہ ضرور لگ ہوں وہ سمجھتا میرا یہ بھی حسن آواز ہے خدا گڑا پاوی اگلے پوچھا کر بھی وہ تیرے کس حالت بیٹھے نے شیخ شادی اتھے ہی فرمایا اگر قرآن بری نمت خانی ببری رونق مسلمانی اگر تو قرآن ایویں پڑھنا پڑھے گا نا تو مسلمانی کی ساری رونق ختم کر دے گا یہ وہی قرآن پڑھتا جا شیخ شادی کا مزن نہیں سی شاہ سادی پر مزن ایک مزر بانگا پڑھتا سی ایک پنڈو جواب ہو گیا اگلے پنڈ چلا گیا ایڈی سریلی آواز ہوتی کہ ایک عیسائی نس کے آیا انہیں آخیا مول صاحب والے پانچ روپئے انہیں آخیا وہ گڑا پوئی میں تو کدی مسلمانوں روپیے نہیں دیتے تو تو عیسائی ہو کے کمیں پہ دینا ہے اس آخیا گل یہ میری مس... کڑی سی تو مسلمان ہونے پھرتی سی جدوں دی تیری بانگ پڑی سنی سو نے آخیا میں توبہ کر لئی میں اج تو بعد مسلمان نہیں ہونا اس آخیا میں بڑا ڈک سا نہیں سی ڈکین دی تیری ایک مانگ نہیں ڈک لیا ہے میں تا کر کے پانچ روپئے تین دین آیا ایمان والے وہ قرآن پڑھ کافر کافر خوش ہو کے پیسے دین گے تو شکر خدا دا تو قرآن پڑھے مسلمان نہیں ہون لگے ہوں تیرا قرآن سن کے اللہ ہو اکبر کبیرہ مسلمانوں باہر صورت ہاں جی اس کو کہتے ہیں اپنا منہ اور اپنا چتر آخر دعوان